آپ کو پیدا کرنے والے ہی نے پہچانا کہ یہ کتنی بڑی ذات ہے پیراج کی روایت میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت فرمائی انبیاء کرام کی اس سے آپ کا تقدس اور مقام بتانا مقصود تھا کہ میں اس آخری نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنا رہا ہوں تو آپ کا مقام بتانا مقصود ہے آپ آگے معراج میں تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی دوسرے پر اور انبیاء تیسرے پر اور انبیاء اسی طرح ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات اور مسافہ ہوتا رہا چھتے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام تھے یا ایک بہت بڑا سوال گھومتا رہتا ہے کہ ابھی بیت المقدس میں تھے سارے انبیاء ابھی آسمانوں پر پہنچ گئے کبھی یہ ہے کہ وہ تو ان کی قبروں میں ہیں یہ سب مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے بعض مرتبہ انسان کا ذہن یہ کہہ رہا ہے یہ مسائل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے حقیقت یہ ہے کہ حت اعلی شانہ نے ان کی ارواح جو ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ ان کی روحوں کو تعالی شانہ نے آنن فانن یہاں پہنچایا وہاں پہنچایا وہاں پہنچایا اور روح ایک لطیف چیز ہے دیکھو میں اس کی مثال دوں میرا اور آپ کا جسم یہاں ہے لیکن میری روح جو ہے نا وہ اس وقت ساری دنیا کو گھوم سکتی ہے تصورات خیالات نے روح کو جو چیز لطیف ہوتی ہے لطیف کا معنی ہوتا ہے جس کو تم پکڑ کے بتا نہ سکو جیسے ہوا ہوا لطیف ہے آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے آپ اس کو پکڑ کے بتا نہیں سکتے ہیں تو یہ لطیف ہے اور لطیف چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت تیز چلتی ہے ہوا بہت تیز چلتی ہے جنات جو ہیں وہ ایک ناری مخلوق اور نال آگ کی لپت سے پیدا ہوئے تو ان کا جسم نہیں ہے تو وہ بہت تیز چلتے ہیں کتنا تیز سلیمان عرص وسلام نے جب بلکس کا تخت منگوایا تو جنوں سے کہا کہ چلو کون لے آئے گا تو کسی نے کہا حضرت دو منٹ میں لے آؤں کسی نے کہا ایک منٹ میں لے آؤں کسی نے کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انیسویں پارے میں اس واقعے کو نقل کیا فرمایا ایک جن نے کہ حضرت آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں اتنی دیر میں تخت لے آتا ہوں حالانکہ سلیمان علیہ السلاۃ وسلام اور بلکس کے تخت کے بیچ میں تین ہزار مل کا فاصلہ تھا کوئی قریب میں نہیں تھی وہ سلطنت بہت دور تھی وہ تو فرمایا کہ آپ پلک جھپکنے کی مقدار میں میں لے آتا ہوں ٹھیک ہے عزت نے آنکھ بند کی اور کھولی اتنے میں تخت موجود ہے سامنے تو بڑی لطافت ہے اسی طرح ملائکہ ہیں فرشتے ہیں فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا تو جو نوری مخلوق ہیں وہ بھی لطیف ہیں ان کا بھی جسم نہیں ہوتی وہ بھی آنن فانن یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اب پہنچ جاتے تو جو لطیف شے ہے نا اب انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح جو ہیں ان کی روحیں جو ہیں ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے بھیج دیا بیت المقدس میں ایک جسم دے کر کے ایک دم سے پھر ان روحوں کو بھیج دیا اپنے اپنے پہلے آسمان دوسرے آسمان تیسرے آسمان پر اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یوں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہیں لبیک پڑھتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے موسا علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ موسا علیہ السلط وسلام تلبیہ پڑھ رہے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور پھر حضرت بیان بھی کرتے جا رہے ہیں کہ عیسیٰ کو سمجھنا ہو تو ہمارے عرب میں فلاں قبیلے کے آدمیوں کو دیکھ لو موسا کی شکل تم کو سمجھنا ہو تو فلاں قبیلے کے آدمی کو دیکھ لو اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل تم کو سمجھنا ہو کہ ابراہیم کیسے تھے فرمایا مجھے دیکھ لو آپ نے فرمایا مجھے دیکھ لو تو میری شکل پر ابراہیم علیہ السلام تو اصل میں یہ ارواح روحوں کا مسئلہ ہے اور اس کی میں نے ایک موتی سی مثال آپ کو سمجھائی کہ یہاں بیٹھے ہوئے میری روح ابھی دنیا میں گھوم کر آ جائے گی آپ تصور کرو پیرس کا بھی آپ کی روح پیرس میں ہے اور آپ تصور کرو قبرستان کا تو ابھی قبرستان میں ہے اور اگر آپ تصور کرو ریلوے اسٹیشن کا تو آپ کی روح ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لطیف چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت تیز چلتی ہے اب یہ کہ انبیاء یہاں بھی بیت المقدس میں بھی آئے آسمانوں پر بھی یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں لائے گئے تاکہ آپ کے مقام کا پتہ چلے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے آپ کتنا اونچا مقام ہے اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلاۃ وسلام یوں تیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے روایت میں ہیں نبی علیہ السلام پہنچے جبریل کے ساتھ تو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو جبریل نے پوچھا جبریل سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ فرمایا تمہارے ابا آدم ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حبیب نے سلام کیا تو حضرت آدم کھڑے ہو گئے مرحبم بن نبی صالح وبن صالح مبارک ہو او مبارک ہو نبی صالح اور میرے پیارے بیٹے وبن صالح کیا خوشی ہوگی آدم کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا اس لیے کہ آپ نے فضائل اعمال میں وہ روایت سنی کہ آدم علیہ السلاۃ وسلام کے لیے جب ہم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کو کہا تھا کہ مہر مہر ادا کرو فرمایا کیا مہر فرمایا میرے آخری نبی پر درود بھیجو فضائل اعمال میں روایت ہی میرے آخری نبی پر درود بھیجو یہ مہر ہو جائے گا حضرت ہوا کا فرمایا کون آخری نبی فرمایا تمہاری اولاد میں آخری نبی آنے والا ہے جس کا ایک بہت بڑا مقام ہوگا اس کا نام محمد ہوگا اس کی نبوت قیامت تک چلے گی اب اس کو جب آدم علیہ السلام نے دیکھا ہوگا کہ آج وہ میرا بیٹا آ گیا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس لیے فرمایا مرحبا بن نبی صالح وبن صالح مبارک ہو او نبی صالح اور اے میرے صالح بیٹے پھر حضرت آدم علیہ السلام جب یوں دیکھتے تو روتے تھے یوں دیکھتے تو ہنستے تھے تو جبریل سے پوچھا کہ ابا جی ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں فرمایا دائیں طرف میں بہت ساری ارواح ہے روحیں ہیں اور وہ سب روحیں جنت میں جانے والی ہے اور یہ بائیں طرف بہت ساری ارواح ہیں وہ سب جہنم میں جانے والی ہے تو حضرت آدم جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی جہنم میں جانے والی اولاد کو دیکھ کر روتے ہیں کہ یہ میری اولاد دنیا میں جائے گی پیدا ہو کر اور نافرمانیاں کرے گی اور جہنم میں جائے گی اور یہ میری اولاد دنیا میں جائے گی نیک بن کر اللہ ان کو جنت ادا کرے گا تو بائیں دیکھتے ہیں تو رو رہے ہیں دائیں دیکھ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں پھر دوسرے آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہر آسمان پر تمام نبی آپ کا استقبال کر رہے ہیں مرحبا بن نبی صالح سوال صالح ابن نہیں ابن کا منع بیتا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام اوپر ملے عیسیٰ علیہ السلام ملے یا علیہ السلام ملے ان سب کے تو بھائی ہوتے ہیں بیٹے نہیں ہوتے اس لیے فرمایا ول صالح مبارک ہوئے نبی یہ صالح اور ہمارے صالح بھائی مصعل علیہ السلام نے بھی یہی کہا مرحب بن نبی یہ سال خص سال لیکن ساتویں پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام مل گئے تو ابراہیم علیہ تو سلام نے پھر جملہ فرمایا مرحب بن نبی یہ سال وبن صالح مبارک ہو میرے پیارے بیٹے اور مبارک ہو اے اے نبی یہ سال اور وہاں روایت میں عجیب و غریب آتا ہے کہ حضور نے آگے بڑھ کر سلام کیا ابراہیم السلام کو ابراہیم السلام کھڑے ہوئے پھر حق تھا باپ کا بیٹا ہے بہرحال کتنا ہی بڑا لیکن باپ کا حق تھا اس لیے حضور نے آگے بڑھ کر کے سلام کیا بیٹا ہونے کے ناطے سے اور ابراہیم السلام نے پھر ان کا جواب دیا بہرحال یہ تمام جو انبیاء کرام کو لائے گئے یہ تمام کے تمام انبیاء کا لانا نبی کے استقبال میں اس لیے تھا تاکہ نبی کے مقام کا پتہ چلے کہ کتنا بڑا نبی ہے اچھا روایتوں میں ہے میں صرف آپ کا مقام بتاؤں تو آپ کے دلوں میں اللہ کے نبی پر درو شریف پڑھنے کی عظمت پیدا ہوگی یہ درو شریف کا باب چل رہا ہے عجیب و غریب روایت حدیث شفاعت اور لمبی روایت اور بخاری اور مسلم نے اور دیگر محدثین نے نقل فرمائی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت دربار رب میں پہنچے گی تو پریشان ہوگی اعمال کی رجحا سے گرمی کی وجہ سے پسینے کی وجہ سے اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور میں نے آج ہی اپنے بچوں کو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کی شاہ صاحب نے لکھا ہے شاہ صاحب کی تحقیق ہے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ سدرت المنتہا ساتویں آسمان پر ہے یعنی وہاں سے ساتواں آسمان شروع ہوتا ہے سدرت المنتہا آپ نے نام سنا سدرت المنتہا یہ چھٹے اور ساتویں کے بیچ میں ہے بس ساتواں آسمان آتا ہے وہاں سدرت المنتہا ہے اور منتہا کا معنی انتہا انتہا کا معنی آخری حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس زمین سے لے کر جہاں ابھی ہم ہیں اس زمین سے لے کر یہ ساتویں آسمان تک کی جتنا خلا ہے یہاں سے لے کر پہلا آسمان پہلے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا چھتے تک ساتویں تک یہ سارا کا سارا قیامت میں جہنم بنایا جائے گا اس کا مطلب اس وقت ہم جہنم میں جی رہے ہیں شاہ صاحب کی تحقیق پر اس دنیا کی زمین کو یہاں جہنم قائم کی جائے گی اور یہ جہنم اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے طبقات ہوں گے مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی گہرائی اوندائی جس کو ہم بولتے ہیں بتانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر اوپر سے ایک پتھر ڈالو تو جہنم کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے اس کو ست ستر سال اپنے گجراتی میں ستیر سال اوپر سے نیچے پہنچتے ہوئے ستر سال لگ جائیں گے اب آپ بتائیے کہ ستر سال میں آپ کتنا چل سکتے ہیں یہاں سے چلنا شروع کرو سیونتی سال میں آپ کتنا چلیں گے اتنی گہری جہنم ہوگی تو جب اتنی گہری جہنم ہوگی تو اس کا مطلب جہنم یہاں سے شروع ہوگی اور پہلا آسمان دوسرا تیسرا پھر جہنم کے طبقے ہوں گے کسی طبقے میں کس کو رکھا جائے گا کسی طبقے میں کس کو رکھا جائے گا کسی طبقے میں جرم کے مطابق ہوگا نا جہنم کے سب سے آخری طبقے میں سب سے آخری طبقے میں منافقین کو رکھا جائے گا ان المنافقین منافقین فت در کل اسفل من النار قرآن کریم میں ان المنافقین فی نفت در کل اسفل من النار جہنم کے آخری طبقے میں بالکل منافقین کو رکھا جائے گا اس کا مطلب یہ نکلا کہ منافقین کا جرم کافر سے بھی زیادہ ہے کافر تو علانیہ اللہ کا انکار کر رہا ہے لیکن منافق کا حال یہ ہے کہ ایمان ظاہر کر کے دل میں کفر رکھ کر دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے تو دبل گنا ہو گئے کفر بھی کر رہا ہے اور کفر کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے دبل گنا ہو گئے تو سب سے نیچے منافقین کفار مشرقین اسی طرح کی ایک ترتیب ہوگی بہرحال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جہنم اس زمین سے شروع ہوگی ساتویں آسمان تک اور ساتویں آسمان سے پھر جنت شروع ہوگی اس لیے کہ حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر کا عرش ہے اور اللہ کا عرش اور ساتواں آسمان ان دونوں کے بیچ میں پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اس کے پائے اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک آدمی پانچ سو سال میں کتنا چل سکتا ہے ساتواں آسمان اور اللہ کا عرش عرش اور ساتواں آسمان ان دونوں کے بیچ میں پانچ سو سال اور پھر عرش کے اوپر کرسی ہوگی اللہ کی عرش کے بھی اوپر کرسی اور اللہ کے عرش جو ہے وہ جنت الفردوس کی چھت ہے جنت کے طبقے ہوں گے جیسے جہنم کے طبقے جنت کے بھی طبقے اور جنت کا سب سے اعلیٰ جو ٹاپ لیول کا ہوگا اس کی چھت جو ہوگی وہ اللہ کے عرش کی چھت بنائی جائے گی اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا اور عرش کے اوپر پھر کرسی ہوگی اور کرسی کے اوپر اب تعالی شانہ کی ذات گرامی ہوگی تو شاہ صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں سے لے کر ساتویں آسمان تک یہ جہنم ہوگا اور وہاں سے لے کر پھر اوپر تک اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ جنت کا حصہ ہوگا تو چونکہ جنت کی انتہا بھی ساتویں آسمان پر اس کے نیچے جہنم اور جہنم کی انتہا بھی اوپر ساتویں آسمان تک تو بیچ میں منتہا آ گیا انتہا آ گیا اس کی بنیاد پر ساتویں آسمان کے قریب سدرت المنتہا کا آ گیا سدرت المنتہا کا مانا انتہا یعنی جنت کی انتہا بھی یہاں ہو جائے گی جہنم کی انتہا بھی یہاں ہو جائے گی بہت ڈرنے کا مضمون ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور تعالیٰ اپنے فضل سے جنت نصیب فرما دے ورنہ تو بھائی جہنم اگر ویسے بھی اس وقت ہم جہنمی کے علاقے میں رہ رہے شاہ صاحب کی تحقیق پر تو یہ دنیا کی ساری زمین جو ہے وہ جہنم کا علاقہ ہے اور ہم جہنم ہی کے علاقے میں رہ رہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن افراتفری ہوگی پریشان ہوں گے لوگ حالات میں ہوں گے بے چینی اضطراب کرب نہ معلوم کیسے کیسے حالات میں لوگ مبتلا ہوں گے تو اب یوں کہیں گے کہ بھائی یہ کب تک یہاں پڑے رہیں گے چلو نا کسی کو سفارشی بنائیں کہ کم سے کم حساب شروع ہو جائے اس لیے کہ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا خمسین الف سنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے لمبے دن میں جب رات بھی نہ آتی ہو لوگ ننگے بھی ہو لوگوں کو فکر بھی یہ ہو کہ کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائیں لوگوں کو فکر یہ ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں ایسے موقع پر کیا حال ہوگا تو اب تلاش کریں گے کسی کو کہ کوئی سفارش کرے تو اب تعالیٰ خود ہی دل میں بات ڈالیں گے کہ جاؤ آدم کے پاس تو اب سارے لوگ آدم کو تلاش کرتے ہوئے جائیں گے کہ ابا جی آپ کا ایک بڑا مقام ہے اللہ نے آپ کو ہمارا باپ بنایا جنت میں رہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ذرا آپ سفارش کر دیجیے حضرت آدم کہیں گے آج میرے بس کا نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں آج اللہ نے مجھ کو ایک چیز کھانے سے منع کیا تھا میں نے کھا لیا تھا میری ہمت نہیں اگر میں سفارش کرنے چلوں اور اللہ مجھے پوچھ لے کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا تو جاؤ نوح کے پاس حضرت نو کے پاس جائیں گے تو نو کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے میرے کافر بچے کے لیے دعا کی تھی اللہ سے قرآن کریم میں ہے بارہویں پارے میں کہ اللہ میرے بیٹے کو نجات دے دے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان نہ عمل ان غیر و اس کے اعمال ٹھیک نہیں فلا تسالنی مال اسل کبھی علم نو آئندہ سوال نہ کرنا جس کا تجھ کو علم نہ ہو ورنہ تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا تو میں نے دعا کر لی تھی مجھے دعا نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ برا غصے میں اس لیے میں جو ہے سفارش نہیں کر سکتا ہوں تم کسی اور کے پاس جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ اب ابراہیم السلام کے پاس آئیں گے ابراہیم بھی عذر پیش کر کے منع کریں گے موسا کے پاس جاؤ موسا علیہ السلام بھی عذر پیش کر کے نہ کہہ دیں گے عیسا کے پاس جاؤ عیسا بھی منع کر دیں گے کہ میری قوم نے مجھ کو خدا بنا لیا میں نے نہیں کہا تھا خدا بنانے کو لیکن مجھے خدا بنا لیا ہے اب کہیں اللہ نے مجھ کو پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا میں سفارش نہیں کر سکتا تم ایک کام کرو محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے لوگ حضور کے پاس آئیں گے عزت سے فرمائیں گے کہ حضرت سفارش فرمائیے مسلمان بھی ہوں گے یہود بھی ہوں گے کفار بھی ہوں سبھی ہوں گے اس لیے کہ ابھی تو کوئی فیصلہ ہوا نہیں اس لیے سب میدان اشر میں ہوں گے ابھی تو اور سبھی کی چاہت یہ ہوگی کہ جلدی سے حساب شروع ہو تو عیسائی یہود سب ہوں گے تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں چلوں گا اللہ کے سامنے اور سر سجود ہوں گا اور میں تعالیٰ سے کہوں گا کچھ تعریف کروں گا جو اللہ اسی وقت میرے دل پر ڈالیں گے اور میں جب تعریف کروں گا تو اللہ مجھے کہیں گے کہ یا محمد عرفا راسک محمد سر اٹھاؤ سل توڑتا مانگو رشفا تو شفا سفارش کرو ہم تمہاری سفارش کو قبول کریں گے مانگو کیا مانگنا چاہو تو میں سر اٹھاؤں گا اور یوں کہوں گا کہ اللہ حساب کر لے ان لوگوں کا کم سے کم حساب جو ہو نتیجہ جو بھی نکلے جہنم جہنم جنت جنت لیکن حساب تو ہو جائے یہاں کی پریشانی اور یہ افراتفری کا مسئلہ ہے تو اللہ حساب شروع کرے گا اس کو کہتے ہیں شفاعت قبرا اور یہ مخصوص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں کرے گا یہ خاص آگ کے ساتھ اب یہاں ایک سوال کیا محدثین نے اور وہ سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی خود ہی دنیا میں بیان کر کے گئے کہ یہ شفاعت میں کروں گا شفاعت قبرا میرے ہاتھ میں میں ہی آگے بڑھوں گا میں ہی سجدے میں جاؤں گا میں ہی سفارش کروں گا جب آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے آپ ہی کرنے والے ہیں قیامت میں تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں پہلے آدم موسا ہارون سب کے پاس کیوں بھیجے گا سیدھے سیدھے کیوں نہیں بھیج دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور تو خود ہی بیان کر کے گئے ہیں ہمیں کہ میں سفارش کروں گا تمہاری شفاعت کبرا تو پھر کیوں قیامت میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے نہ بھیج دیں اس کا جواب محدثین نے یوں دیا کہ اگر سیدھے سیدھے بھیج دیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں تو جو کچھ نتیجہ تو ہوگا لیکن عیسائی کہیں گے اس میں کیا ہوا ہم عیسا کے پاس جاتے وہ بھی کرتے یہود کہیں گے اس میں کیا ہوا ہم موسا کے پاس جاتے وہ بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ پہلے اور نبیوں کے پاس بھیج کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کام کسی سے نہیں ہوگا ہوگا تو محمد الرسول اللہ سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے پہلے سب کے پاس بھیجیں گے اور وہ بھی کوئی چھوٹے موتے نبیوں کے پاس نہیں بڑے بڑے انبیاء کے پاس بھیجیں گے آدم کے پاس نو کے پاس ابراہیم کے پاس موسا کے پاس عیسا کے پاس جو العزم پیغمبر ہے رسول ہے ان کے پاس بھیجیں گے تاکہ یہ بات طے ہو جائیں کہ یہ سفارش تو صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو آپ ہی کر سکتے آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اس سے آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے میں اور آپ ہم آپ کا مقام کیا جانیں گے ہم نے تو صرف اتنا جانا کہ وہ ایک نبی ہے جو قرآن کو لے کر کے آئے دین کی باتیں پہنچاتے تھے نہیں ان آپ کا مقام ہماری سوچ سے بالا تر ہے آخر کیا بات تھی کہ آپ کے سینے مبارک کو چار مرتبہ چیرا اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے اور جس وقت معراج میں لے جانے والے تھے اس وقت تو شک صدر فرما کر جنت سے سونے کا تشت پلیٹ لے کر آئے اور اس پلیٹ میں ایمان و حکمت لے کر آئے اب ایمان اور اس ایمان و حکمت کو آپ کے قلب پر ڈال دیا اب یہ ایمان و حکمت کیا چیز تھی وہ ایک روحانی چیز تھی ہمیں تھوڑے ہی نظر آئے گی ہمیں تو پلیٹ میں چاول نظر آتے ہیں بوتی نظر آتی ہے گوشت نظر آتا ہے یہ نظر آئے گا روحانی چیز تھی وہ تو اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں تو نورانی مخلوق کو نورانی چیز نظر آتی ہے ہمیں نظر نہیں آئے وہ نور تھا جو ان کے قلب پر ڈالنا تھا تو وہ فرشتے ہی جان سکتے تھے حال بتہ علماء نے ایک عجیب بات لکھی کہ انسان اگر نیک بن جائیں صالح بن جائیں تقوی والا بن جائیں اپنے روح کو سجا لیں اپنے قلب کو مجلا کر لیں اللہ کے ماسوا کو اپنے دلوں سے نکالیں اور ایک رب کے اوپر یقین کامل رکھیں ایک رب کے اوپر یقین کامل رکھیں اور اس مالک کو اے منا لے ایسا منا لے تو اگرچہ ہمارا جسم تو جسم ہے لیکن ہماری روح بھی نورانی بن جاتی ہے پھر اس نورانی روح سے ہمیں بھی نور نظر آتا ہے جو اولیاء کرام کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کشف ہو گیا ان کو یہ کشف کیا چیز ہے کشف کا معنی ان کا نور مجلہ ہو گیا منور ہو گیا تو اب لوگوں کے دلوں کی کیفیت ان کو نظر آنے لگی کہ کسی کے دل میں گناہ ہے جرم کر کے آ رہا ہے یہ کہتے ہیں توبہ کرو نورانی قلب ہے اس سے محبت کر لیتے ہیں یہ کیسے نظر آنے لگا اس لیے کہ ان کا قلب ان کا دل اور ان کی روح جو ہے بہت نورانی بن گئی لطیف بن گئے تو ان کو نظر آنے لگا ایک عجیب و غریب بات آج ہی میں نے کتاب میں پڑھی شیخ ابو بکر باقر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے جب اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ آپ دوسرا نکاح فرما لیں آپ کا دوسرا نکاح ہو جائے تو حضرت نے فرمایا تم کیسی بات کرتے ہو میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے نفس کو بھی طلاق دے دیتا فرمایا حضرت مطلب سمجھ میں نہیں آیا نفس کو طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نفس کو نکال دیتا اپنے اندر سے تاکہ میں اللہ میں فنا ہو جاتا تو انسان کی روح جب مجلہ ہو جاتی ہے منور ہو جاتی ہے چمک دمک والی ہو جاتی ہے تو جیسے آئینہ چمکتا ہے تو میرا چہرہ نظر آتا ہے میری روح چمکتی ہے عبادتوں سے ماسو اللہ کو اللہ کو چھوڑ اللہ کے علاوہ کو چھوڑ کر جب میری روح چمکتی ہے تو اس آئینے میں بھی اندر کی باتیں لوگوں کی نظر آ جاتی ہیں یہ ہے اصل کشف کا مطلب اس کو کشف کہا جاتا ہے تو بہرحال آپ معراج میں جا رہے تھے تو آپ کے اصل میں اس وقت کے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ان باتوں کا سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس لیے کہ کھال کھال ہمیں وہ اہل اللہ نظر آتے ہیں اور چونکہ ہمارے اعمال اس وقت ایسے ہو چکے ہیں کہ ان باتوں کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے سامنے والے کی باتیں کبھی منتقشپ ہو بھی سکتی ہے ہمارے دل پر بھی آ سکتی ہے جی جب ہمارے ہماری روح اللہ کی محبت میں مالا مال ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ دکھا دیا کرتا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معراج میں جاتے ہوئے قلب مبارک کو سینے مبارک کو چیرا گیا اور اس میں ایمان و حکمت کو ڈالا گیا وہ ایک روحانی کوئی چیز تھی جس کو آپ کے قلب میں ڈال دیا گیا اندیل دیا گیا اور پھر آپ کے جسد اطہر کے ساتھ آپ پھر ایک بات اور یاد رکھے کہ اس سفر سے پہلے آپ کو خواب میں یہ پورا سفر بتایا گیا تھا روایتوں میں ہے کہ اس سفر کو کرنے سے پہلے خواب میں آپ کو پورا سفر بتایا گیا تھا یہ اس لیے بتا دیا گیا تھا تاکہ آئندہ جب جسم کے ساتھ بیداری میں آپ کو سفر ہو تو آپ گھبرا نہ جائیں آپ پریشان نہ ہو جائیں اس لیے پہلے خواب میں آپ کو معراج کا پورا سفر بتا دیا گیا تھا بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذاتی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا اور پھر واپسی میں پچاس نماز لے کر آ رہے تھے اور مسا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا تھا کہ چھتی آسمان پر موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے محبوب پچاس کو لے کر جا رہے تو مشورہ دے رکھ کر ان کو واپس کرو تاکہ کچھ کم ہو جائے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موسا علیہ السلام ہی کو خاص کیوں کیا کسی اور نبی کو خاص نہیں کیا محدثین نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں اس میں ایک جواب جو یہاں کے مناسب ہے وہ یہ ہے کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام کو اس لیے خاص فرمایا کہ موسا تم نے مجھے دیکھنے کی تمنا کی تھی دنیا میں حضرت موسا نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا اے موس اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دے سکتے ولاکن انظر الجبل اس پہاڑ کو دیکھو میں اس پر اپنی تجلی ظاہر کرتا ہوں وہ تجلی بھی کتنی ناخن کا سوا حصہ اور اتنی سی تجلی اللہ کی پری اور وہ پہاڑ چورا چورا ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تعالیٰ کی اتنی سی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا ارے حق تعالیٰ کی تجلی تو بہت دور کی بات اللہ کی مخلوق ہے یہ چمکنے والی بجلی جو بارش کے زمانے میں چمکتی ہے اس کو دنیا برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ کی تجلی کو کون برداشت کرے گا بہرحال وہ ذرا سی تجلی ہوئی اور پہاڑ پھٹا تو موسا کو فرمایا تھا کہ موسا تم نہیں دیکھ سکتے تو چونکہ آپ کی تمنا تھی اللہ کو دیکھنے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتخاب کیا موسا کا اور فرمایا موسا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تم نے مجھے دیکھنے کی تمنا کی تھی تم مجھے تو نہیں دیکھ پائے لیکن میرا محبوب مجھے دیکھ کر جا رہا ہے کم سے کم اسی کو دیکھ لو محمد مجھے دیکھ کر کے جا رہا ہے تم مجھے تو نہیں دیکھ پائے دنیا کے اندر رہتے ہوئے لیکن یہ میرا محبوب جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر آ رہا ہے تم اسی کو دیکھو اوہو صوفیہ نے اس پر جو لکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی مرتبہ میں جب گئے تو پینتالیس کم کر دیتے بھائی جب واپس گئے کہ اللہ تو کم کر دے تو اللہ تو پینتالیس کم کر دیتا یہ پانچ پانچ پانچ پانچ پانچ پانچ بار بار بلاتا رہا بار بار حضرت موسا مشورہ دیتے رہے اس میں ایک عجیب صوفیہ نے یعنی لذت آتی ہے فرمایا اس لیے تاکہ بار بار اللہ کی زیارت ہوتی رہے آپ کو اور موسا کو بار بار آپ کی زیارت ہوتی رہے اس لیے اب تعالی شانو نے بھی پانچ پانچ کم کی ورنہ وہ ایک ساتھ بھی پینتالیس کم کر دیتا کہ اچھی بات ہے جائیے ہم پینتالیس کو کم کر دیتے ہیں پانچ ہی کو دنیا میں لے کر چلے جائیں بہرحال ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے بہت اونچا ہے بہت اونچا ہے ایسے نبی علیہ السلام پر امت کو درود پڑھنے کو کہا گیا کہ اس نبی علیہ السلاط والسلام پر درود پڑھو ان پر درود بھیجو اور صرف ہم کو نہیں کہا گیا ملائکہ کو بھی کہا گیا فرشتوں کو بھی کہا گیا ان اللہ و ملائکت ہوں جو سلون نبی حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں میرے محبوب پر ان اللہ اللہ کہتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں میرے نبی پر میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں میرے نبی پر بھائی جب اللہ بھیج رہا ہے تو ہم تو آپ کی امتی ہیں پھر یاد رکھو شریف کو بھیج دینے سے نبی کا حق ادا نہیں ہوگا یہ مسئلہ یاد رکھیں چاہے لاکھوں درو شریف پڑھتے رہیں آپ لیکن نبی کا حق اس سے ادا نہیں ہو سکتا اس کی مثال تو ایسی ہے درو شریف کی جیسے شان فقیرانہ فقیروں کا ہدیہ بھلا ایک آدمی بہت بڑا ہو بہت بڑا ہو بہت بڑا ہو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا اس کو اربوں خربوں کا مالک ہو اور اس کے در پر کوئی فقیر دس روپے ہدیہ لے کر کے جائیں تو کیا اس سے اس بادشاہ کا کوئی بھلا ہو جائے گا احسان ادا ہو جائے گا نہیں احسان ادا نہیں ہوگا اپنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے وہ فقیر جو ہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کے برابر تو میرا ہدیہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں جو ہے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے فرمایا کہ جب تم درو شریف لے کر نبی کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہو تو نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اللہ کے حبیب آپ کا مقام تو بہت اونچا میرا درود ہی کیا ہے میری زبان گندی ہے میری زبان گندی ہے اقبال نے بڑا عجیب شعر کہا ہزار بار بشویم دہن زمشکو غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس میں اپنے میں اپنی زبان اور اپنے منہ کو ہزار مرتبہ کیورا اور گلاب کے پانی سے دھو ڈالوں لیکن میرے محبوب پھر بھی تیرا نام میں نہیں لے سکتا ذات اقدس تو بہت بڑی ذات ہے اس گندی زبان سے ہم کیا حضور پر درود بھیجے لیکن فرمایا اے اللہ کے ابھی میں آپ کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہوں لیکن ایک محبت کا اظہار کرنے آیا ہوں جیسے وہ فقیر دو چار روپے لے کر مالدار کے دربار میں پہنچتا ہے کہ میں آپ کی شان کے مطابق تو نہیں لایا ہوں لیکن ایک محبت کا مجھے اظہار ہے اسی طرح ہم بھی درود بھیج کر کے آقا کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کا مقام کہاں ہم تو ایک فقیرہ نشان لے کر آئے ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب آپ اوروں کی انگلی پکڑ لیں تو ہم گنہگاروں کو بھی پکڑ لیں بس یہ ایک محبت لے کر کے آیا ہوں باقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ لاکھوں درود پڑھنے کے باوجود کوئی نبی کا حق ادا کر دے نہیں ہو سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا اس نے جتنے آنسو ہمارے لیے بہائے ہیں اتنا تو ہم درود بھی نہیں پڑھ سکتے اس نے پوری زندگی جو رونے میں ہمارے لیے نکالی ہے وہ نہ راتوں میں سویا نہ دن میں سویا اور امت کے درد و غم اور فکروں کے اندر وہ چلتا رہا ہم کیا اس کے آنسو کے برابر بھی درو شریف نہیں پڑھ سکتے کیا اس کے درد و غم کا ہمیں احساس ہو سکتا ہے آپ انداز لگائیں کہ امت کی خاطر اس نے جو مسائب جھیلے جو تکلیفیں جھیلی کیا ضرورت پڑی تھی اس نبی کو تکلیفیں جھیلنے کی وہ مکہ والوں کی لڑکیوں کو قبول کر لیتا وہ مکہ والوں کی دولت کو قبول کر لیتا وہ مکہ والوں کی بادشاہت کو قبول کر لیتا اہل مکہ تو تیار تھے کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں ہم آپ کو ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں ہم جو مکہ کی لڑکی آپ کو پسند ہو ہم آپ کی خدمت میں ڈال دیں لیکن آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں یعنی ایک اللہ کی توحید اور آپ نے اپنے چچا کو فرمایا چچا جان آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے دولت کیا چیز ہے بادشاہ کیا چیز ہے آفتاب اور چاند کو بھی لے آؤ اور میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں آفتاب رکھ دو تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اس لیے کہ آفتاب اور محتاب ختم ہونے والے ہیں اور میں جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا تو حقیقت یہ ہے کہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا ہم بھی نہ معلوم کہاں گھنٹیریاں بجاتے ہوتے ہم بھی جہنم کے اندر کہاں گرے ہوئے ہوتے ہمارے باپ دادا کہاں گرے ہوئے ہوتے اس نبی کا احسان ہوا کہ اس نے ہم تک دین پہنچایا اور ہم اللہ کے لائق بنے تو اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و یو سلع النبی یادین عمن و علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ وسلم وبارک علا سید نا محمد و الع علیہ و اسحابی و آتبائی و ہی و دریاتی اب یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درو شریف کا پڑھنا فرض عین ہے ایک مرتبہ آیت پر عمل کرتے ہوئے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا یو الدین آمن سلو زندگی میں ایک مرتبہ درو شریف کا پڑھنا فرض ہے اب اس کے بعد بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آوے مجلس میں تو کیا مسئلہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ابھی جیسے مجلس ہو رہی ہے حضرت کا نام آوے تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب پھر بار بار نام آ رہا ہے جیسے بیانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتے رہتے ہیں تو بار بار پڑھنا مستحب سنت لیکن بعض اکابر وہ ہیں کہ جنہوں نے بار بار پڑھنے کو بھی واجب کہا جتنی مرتبہ نبی کا نام آئے اتنی مرتبہ تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہوگا وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں یا یو الدین امن سلو علیہ وسلم عربی گرامر کے اعتبار سے یہ امر ہے اور امر جب آ جاتا ہے حکم جس کو ہم کہتے ہیں حکم اللہ کا امر جب آتا ہے حکم جب آتا ہے تو تعالی شانہ نے اپنے امر کو اپنے حکم کو کسی سبب سے اگر جوڑا ہے میں اس کو ایک ایگزامپل اور مثال دے کر سمجھاؤں دیکھو اللہ نے ہم کو فرمایا عقیم الصلاح نماز پڑھو اب عقیم تو امر ہے حکم ہے اللہ کا نماز پڑھو لیکن اس کو جوڑا ہے نماز کے وقت سے تو جب بھی فجر کا وقت آئے گا تو اللہ کا حکم ہم کو کہے گا عقیم الصلاح نماز پڑھ تو آج فجر کا وقت آیا آج پڑھنی ہوگی کل فجر میں اٹھیں گے تو پھر عقیم الصلاح کل ظہر ہوگی پھر عقیم الصلاح تو جب جب نمازوں کا وقت آئے گا اللہ کا حکم اس کی طرف چلے گا اسی طرح جب جب نبی کا نام آئے گا تو اس موقع پر اللہ کا حکم چلے گا سلو وسلم سلو وسلم میرے نبی پر درود پرو سلام پڑھو درود پرو سلام پڑھو اس لیے ہمارے خود احناف میں بھی حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو واجب کہا ہے کہ مجلس میں جتنی مرتبہ نام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف کا پڑھنا واجب ہوگا شریف بڑا بھی ہوتا ہے شریف چھوٹا بھی ہوتا ہے مختصر شریف جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مسئلہ یاد رکھ لیں بہت سے لوگ لکھتے ہیں گجراتی میں اردو میں کتابیں لکھتے ہیں حدیثیں لکھتے ہیں کبھی یہ بور پر لکھتے ہیں لوگ اور وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو سواد لکھ دیتے ہیں صرف سواد یاد رکھو سواد لکھنے سے درو شریف کا حق ادا نہیں ہوگا صرف سواد لکھ دینے سے درو شریف کا حق ادا نہیں ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو پورا لکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سات سو چھیاسی لکھنے سے بسم اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا کہ جی وہ غریب لوگوں نے سات سو چھیاسی کا مسئلہ ایجاد کر رکھا ہے اس سے بسم اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا بسم اللہ اپنی جگہ بسم اللہ ہے اب بہت سے لوگ اس میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر گر جاتا ہے خط اور کبھی غیر مسلم کو ہم خط لکھتے ہیں کاغذ لکھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ کا مسئلہ ارے بھائی اللہ کے نبی نے ہرکل بادشاہ کو خط لکھا تھا جو کافر تھا جو عیسائی تھا اور حضرت نے شروع میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم حضور سے زیادہ متقی ہو گئے ختم شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے سات سو چھیاسی لکھنے سے بسم اللہ کا قدا نہیں ہوتا یہ معلوم نہیں کیسا عدد لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے سات سو چھیاسی کا یہ بسم اللہ کے قائم مقام کر دیا حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو کتاب کے شروع میں بھی بسم اللہ کے بجائے سات سو چھیاسی بسم اللہ بسم اللہ ہے کلو امر بالبا بھی بسم اللہ فو اب تک اللہ کے نبی فرماتے یاد رکھو اگر تم نے اپنے کاموں کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا تو تمہارے کام کبھی برکت والے نہیں ہو سکتے تمہارے کاموں میں کبھی برکت نہیں ہوگی تم اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو صرف کھانے پینے میں بسم اللہ نہیں ہے تم کوئی چیز اٹھا رہے ہو تم دکان کھول رہے ہو تو دکان کھولنے کے موقع پر چابی لگا رہے ہو اور اس کا سطر اٹھا رہے ہو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تجربہ کر کے دیکھ لو نبی کی بات جھوتی نہیں ہو سکتی ہے بسم اللہ سے کام شروع کرو گے برکت ہی برکت ہوگی گھر میں قدم رکھو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حق تعالی شان ہو تمہارے گھر کی جناتوں سے شیاطین سے حفاظت کر لے گا اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا وہ ایک صاف صاف بات ہمیں کہہ رہا ہے اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائے بہرحال درو شریف ایک بہت بڑی چیز ہے لوگ صرف لکھتے وقت سواد لکھ دیتے ہیں سواد سے درو شریف کا حق ادا نہیں ہوتا وہ پورا لکھنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے اگر کتاب لکھی تو اس کی کتاب میں ہماری طرف سے کچھ لکھنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے ورنہ اس کی کتاب میں ہماری طرف سے ہیرا پھیری ہو جائے گی لیکن اگر اس نے حضور کا نام لکھ کر سواد لکھا ہے تو یہاں علماء نے اجازت دی ہے کہ تم سواد کی جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں اس کو لکھنے کی آپ کو اجازت ہے یہ ہیرا پھیری میں داخل نہیں ہے یہ کسی کی کتاب میں الٹ پلٹ کرنے کے اندر داخل نہیں ہوگا بہرحال ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ہمیں چاہیے کہ حضرت پر کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم درو شریف کا معمور رکھیں ایک روایت جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ایک روایت پڑھتا ہوں باقی اور بھی بہت ساری روایات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ابن عمر العاص رضی تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منصلّہ علیہ صلی اللہ عشرا مسلم شریف کی یہ روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک شریف بھیجا حق تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائیں گی ایک شریف پر دس رحمت ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک درو شریف بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر ستر ستیر نازل فرمائیں گے اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہاں دس ہے دوسری روایت میں ستر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کھلتی رہتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی ایسے ارے بھائی کوئی اپنا بہت لادلا ہو دیکھو بیٹے ہوتے ہیں نا اپنے دو چار بیٹے اس میں جو بیٹا بہت پیارا ہو بہت پیارا ہو تو بہت پیارے بیٹے کو ہم پہلے پچاس ہزار روپے دیتے ہیں پھر نئے نئے بیٹے لے دوسرے پچاس لے جا پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آ کر کہتا ہے ابا جی وہ ایک تو دیے تھے لیکن تھوڑا سا ابھی دکان چلنے میں مسئلہ اچھا لے پچاس اور لے جا وہ تیرے بھائیوں کو مت کہنا جو بہت لادلا ہوتا ہے نا اس کو براتے رہتے ہیں براتے رہتے ہیں براتے رہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے اتنے لادلے ہیں اتنے لادلے ہیں کہ پہلے دس کا وعدہ کیا تھا پھر رحمتیں برا کر کے ستر کا وعدہ فرمایا کہ جو تجھ پر ایک مرتبہ درو شریف پڑے گا میں اس کو ستر رحمتیں عطا کروں گا اس کی مثال اور بھی ملتی ہے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پچیس نمازوں کا ثواب عطا کرے گا یہ ہم نے عشاء پڑھی ابھی جماعت کے ساتھ اچھا اس ایک نماز پر دس نماز کا ثواب تو ہے ہی اس لیے کہ پانچ پر پچاس ہے پھر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مزید پچیس نماز تو اللہ اللہ کا حساب بنیوں والا نہیں ہمارا حساب جو ہوتا ہے نا وہ ہم تو کیا کہتے ہیں اچھا چلو ایک کام کرو پہلے دس دیے تھے نا اب پندرہ لے لو تو پچیس ہو جائے رہے اللہ کا حساب ایسا نہیں کہ دس میں پندرہ ملا لو اللہ کا حساب یہ ہے کہ میں نے تم کو ایک نماز پر دس کا وعدہ کیا وہ اپنی جگہ اب تم نے جماعت سے پڑھی تو میں علاحدہ پچیس نمازوں کا ثواب دیتا اچھا پھر مسجد میں پڑھیں تو اور ثواب دیتا ہے تو ایک روایت میں حضرت نے فرمایا کہ پچیس نمازوں کا ثواب اور دوسری روایت میں خود بخاری شریف میں ہے کہ جو انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تعالیٰ اس کو ستائیس نمازوں کا ثواب دیتا ہے پہلے پچیس پھر ستائیس یہاں علماء یہی لکھتے ہیں محدثین نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی پر اللہ کی رحمتیں کھلتی رہتی تھی تو پہلے پچیس کا کہا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو بڑھا کر سکتا ہے اس کا کہا کہ اچھا جا تو میرا لادلہ ہے تو تیری امت بھی میری بڑی پیاری اور لادلی ہے تیری امت اگر جماعت سے نماز پڑھے گی تو پہلے پچیس کا وعدہ کیا تھا اچھا جا میں ستائیس کا وعدہ کرتا ہوں کہ ایک نماز پر ستائیس کا ادا کروں گا تو پہلے دس رحمتوں کو بیان فرمایا تھا پھر اس کے بعد ستر رحمتوں کو بیان فرمایا بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف پڑھنے کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ملتا کیا کچھ نہیں ملتا بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درو علماء نے تو بہت کچھ لکھا ہے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اور اگلی مجلس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ علماء نے کیا کیا لکھا ہے درو شریف کے بعد میں اور اس کے کیا فضائل ہیں اور انسان درو شریف پڑھتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے شہدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اخلاص کے ساتھ درو شریف کا معمول بنایا فرمایا مرنے سے پہلے حق تعالی کی پیغمبر کی طرف سے اس کو بشارتیں ملے گی کہ میں تیرا بن چکا ہوں تو میرا بن کر آ رہا ہے حضرت نے جوش میں فرمایا تھا کہ مرنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت سنا دیں گے کہ تو میرا بن کر آ رہا ہے میں تیرا ہوں یعنی میں تیری سفارش کروں گا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درو شریف پڑھنے والے بنے خوب اور اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کے لادل نبی پر وہ بھیج رہا ہوں اور پھر ہم بھیجیں تو وہ ہمیں کچھ بھی عطا نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اس کا بہت پیارا نبی ہے یقیناً ہم کو عطا کرے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درو شریف والی بتائیں آپ سے بڑھ کر اخلاق بتانے والا کوئی ہے دنیا میں کوئی بھی ہے سیرت اتار مستشرقین عیسائی یہود بھی اس بات کے معترف ہیں کہ دنیا میں محمد سے بڑھ کر اخلاق کا بتانے والا کوئی نہیں وہ لوگ بھی اعتراف کر رہے ہیں اقرار کر رہے ہیں کہ محمد سے بڑھ کر اعتراف کرنے والا اور اقرار کرنے والا کوئی نہیں یہ جتنی جنگیں ابھی چل رہی ہے اور اس وقت ملک میں چاروں طرف سے اور اور دنیا میں جو چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے یہ تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے آقا کی زندگی کتان ایسی نہیں تھی بخاری شریف میں بہت لمبی روایت میں اس کا ایک ٹکڑا سناؤ ایک سفر سے آ رہے تھے تو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہم رات کے آخری پہر میں سو گئے حضرت بھی سو گئے ہم ہی نے حضرت کو کہا کہ حضرت نیند بہت آ رہی ہے بہت تھک گئے ہیں ہم یہاں سو جائیں تو حضرت نے فرمایا دیکھو کہیں سو جاؤ گے فجر کی نماز قزانہ ہو جائے تو میں نے نہیں اٹھ جائیں گے تو بلال نے اٹھانے کی ذمہ داری لی لیکن تھکے تھے تو بلال بھی بلال بھی سو گئے آفتاب طلوع ہو گیا اور تب آنکھ کھلی تو پہلے ابو بکر اٹھے پھر اور دو چوتھے نمبر پر عمر اٹھے اب نبی علیہ السلام کو کون اٹھاوے اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی سوئے ہو تو اٹھائے نہ جائیں بہت ممکن ہے وہی اتر رہی ہو نماز کا وقت جا رہا ہو تو بھی نبی کو نہیں اٹھا سکتے یہ مسئلہ ہے کہ کوئی وہی نہ اتر رہی ہے امت کے لیے مسئلہ نہیں ہے امت کے لیے تو نماز کا وقت جا رہا ہے تو اس کو اٹھاؤ بھائی اٹھو نماز کا وقت جا رہا ہے کہیں تم اپنے لیے مت سمجھ لینا کہ ہم بھی سوتے پڑے رہے ہم پر کوئی وہی وہی نہیں آتی ہے صرف انبیاء کرام کا مسئلہ تو حضرت اب زور زور سے تقبیر حضرت عمر نے کہنا حضور کی آنکھ کھل گئی حضرت نے فرمایا کیا بات ہے فرمایا یارس اللہ آفتاب طلوع ہو گیا حضرت نے فرمایا لاز ہے کوئی حرض نہیں کیوں فرمایا کوئی حرض نہیں حضرت اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ مجھے جو سلایا ہے وہ اللہ نے سلایا ہے اور کیوں سلایا تاکہ تم لوگوں کو قضا کے مسائل بتاؤ کہ نماز قضا ہو جائے تو کیسے ادا کرو گے اگر نبی کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہمیں مسئلے کیسے معلوم ہوتے فرمایا کوئی حرض نہیں چلو آگے آگے لے گئے اب وہاں پہنچے تو پانی نہیں تھا تیمم کر کے نماز پڑھی اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب ادھر کونے میں بیٹھے تھے وہ عمران ابن حسین ہی تھے ان سے فرمایا تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی فرمایا یا رسول اللہ جنابت ہو گئی ہے غسل کا تقاضا ہے میں کیسے نماز پڑھوں تو حضرت نے فرمایا کہ تیمم کر کے پل لو اس لیے کہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے غسل کا بھی بدل ہے اگر پانی نہ ملے تو غسل کی جگہ پر بھی تیمم کر سکتے ہیں حضرت نے فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھو اس کے بعد حضرت علی کو اور عمران ابن حسین دونوں کو یا اور کوئی صحابی ہے ان دونوں کو آ کے اچھا جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ کہیں پینے کی بھی تو ہم کو ضرورت ہے جاؤ پانی تلاش وہ دونوں نکلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں یہ بہت لمبی روایت ہے یہ بخاری شریف کی روایت دونوں گئے گئے گئے ایک عورت ملی اونتنی پر پانی کے مشکیزیں لٹکا کر آ رہی تھی تو حضرت علی نے پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی تاکہ ہم بھی وہاں جا کر کے بھر کر لے آئے تو اس عورت نے کہا کہ کل اس وقت میں پانی لے کر چلی تھی اتنا دور پانی ہے کل چلی تھی تو آج یہاں پہنچی ہوں اب یہ لوگ تو اتنے دور جا نہیں سکتے تھے تو اس عورت سے کہا کہ اچھا تیرا پانی لے لے چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ کہنے لگی کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی جو سابی بن گیا ہے اس زمانے میں مسلمانوں کو سابی کہتے تھے کہا وہ وہی جو سابی ہے تو کہاں وہی تو عورت کو لے کر آئے حضرت علی نے پورا واقعہ بتایا کہ حضرت ایسا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اور اس کو ہم لے کر آئے اس کے پاس پانی ہے تو حضرت فرمایا اس عورت کو اتار دو اس عورت کو سامنے بٹھایا تو وہ مجھے مشکیزیں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں نا ایک اوپر کا منہ ہوتا ہے پانی بھرنے کا ایک نیچے کا ہوتا ہے پانی نکالنے کا حضرت نے نیچے کا منہ اپنے ہاتھوں سے کھولا اور منہ کھول کر کے سب سے کہا اپنے مشکیزیں بھرو سب نے اپنے مشکیزیں بھر لیے غسل کرنے والے نے غسل کیا وضو کرنے والے نے وضو کیا اور جس نے جس طرف پانی بھرنا چاہتے تھے وہ سب بھر لیا اور وہ پانی مشکیزے میں اونتنی کے اوپر اتنا کا اتنا ہی ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ روایت میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم اس عورت کو لے کر آئے تھے اور جتنا پانی اندر تھا ہمیں اس سے زیادہ معلوم ہوا یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ عورت دیکھ رہی ہے سب وہ سب نظارہ دیکھ رہی ہے اس کے بعد اس کے منہ کو بند کر دیا پانی برابر بھرا رہا اس عورت سے کہا کہ اب جب جاؤ تو دیکھو ہم نے تمہارا پانی نہیں لیا حضرت نے فرمایا ہم نے تمہارا پانی نہیں لیا ہے یہ تو سبب ہے اللہ نے ہم کو تو پانی علاحدہ دیا لیکن حضرت نے فرمایا کہ اس کا پانی سبب بنا نا تو اس کو کچھ ہدیہ دو تو صاحب کرام نے ایک چادر بچھائی اور کسی نے کھجور کسی نے کیا کسی نے کیا اور ایک پوتلا بنا کر کے دے دیا اب وہ عورت گئی اپنی فیملی میں تو فیملی والوں نے پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی تو کہا بیچ میں سابی مل گیا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں میں سے ایک ہے اس نے یوں انگلی کی دو باتوں میں سے ایک ہے یا تو وہ جادوگر ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پانی اتنا ہی اور اس کو نہ معلوم کہاں سے پانی مل رہا تھا یا پھر وہ سچا نبی ہے دو میں سے ایک بات اب حضرات صحابہ کرام اس کے علاقے میں جاتے تھے وہ جس علاقے میں رہتی تھی تو صحابہ کرام اس کے علاقے کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے اس عورت نے ایک دن اپنے خاندان والوں کو کہا کہ دیکھو یہ محمد کے ساتھی ہمارے اطراف میں ہر جگہ آتے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے ہمیں ٹچ بھی نہیں کرتے ہمیں کچھ مانگتے بھی نہیں ہمارے پاس معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے پانی والا احسان کیا تھا اس کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں بخاری شریف میں ہے کہ وہ عورت اپنے پورے گاؤں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی اور فرمایا یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور کے اس اخلاق کی بنیاد پر اس پوری بستی کو ایمان نصیب ہو گیا ورنہ پانی تو بطور معجزہ کے آپ کو ملا تھا لیکن وہ جو سامان دیا اس کو اس پر اس نے کہا کہ واقعات یہ اخلاق تو اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عجیب و غریب ہے مجھے ایک بات یاد آئی حضرت میاں محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو لوگ مرکز پر جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی مرکز پر میاں محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے اور حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھے ہوئے تھے ان کی ایک بات جو انہوں نے ایک اجتماع کے اندر اخیر میں جانے والوں کو فرمائی تھی اس کو میں نقل کروں اس سے تم کو اخلاق نبوی کا پتہ چلے گا انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں اجتماع کے بعد ایک تو جماعت میں جاتے ہیں اور ایک اکثر طبقہ گھر جاتا ہے فرمایا جو لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں ان کو حضرت معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے علاقوں میں پھول بن کر رہو کانتے بن کے نہ رہو پھر فرمایا معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھول خوشبو دیتا ہے اپنے کو متا کر اور کانتا لوگوں کے دامن کو پار دیتا ہے لوگ کانتے سے بچتے ہیں اور پھول سے قریب ہوتے ہیں فرمایا محمد پھول بنے تھے تو امت دور پڑی تھی تم بھی پھول بنو تاکہ امت دورے کانتے نہ بنو تاکہ لوگ اپنا منہ تم سے چھپائے بہت پیاری نصیحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھول بن کر کے دنیا سے رخصت ہوئے اور پھول بن کر کے زندگی گزار کر گئے جس کی خوشبو چودہ سو چھتیس سال کے بعد بھی مہک رہی ہے اور صرف عرب میں نہیں مہک رہی ہے دنیا کے کونے کونے میں مہک رہی ہے بہرحال اگر ہم بھی پھول بن کر کے جئیں گے تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی اگر کانٹے بن کر جئیں گے تو لوگ ہم سے بھاگیں گے اللہ کرے کہ ہماری زندگیاں پھول بننے والی ہو باتیں بننے والی نہ ہو اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم یہ تین سال کا کوئی بچہ ہے اس کے چہرے پر لقوے کا اثر ہو گیا ہے تعالیٰ اس کو شفا دائمہ مستمر عطا فرمائے اور بھی بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ سب کو شفا عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین اجمعین اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الخل کلیہ میں اللہ کو معاف فرما اللہ قصوروں سے درگزر فرما اللہ سے سے معافی عطا فرما اللہ جلی کفی ظاہر باطن سغائر قبائر کو معاف فرما اللہ ہم اپنے نبی کے حق کو ادا نہیں کر سکتے آپ ہی ادا کر سکتے ہیں اللہ وہ تو بہت بڑے تھے میرے مالک آپ کا فضل و کرم ہوا کہ آپ نے ہم گنہگاروں کو ان کا امتی بنایا ہے اے اللہ آپ کی سفارش سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائیے آپ کی سفارش سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائیے آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہم سب کو عہدے کو سب کا پانی نصیب فرمائیے اللہ آپ امت کے لیے جو درد و غم رکھتے تھے اس کا دسواں حصہ بھی اللہ اگر تو ہم کو نصیب فرما دے تو ہمارا بیرا پار ہو جائے گا اللہ ہمیں امت کا درد و غم نصیب فرما ہمیں امت کے لیے رونے کی توفیق عطا فرما آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما ان کی زندگیاں اپنانے کی توفیق عطا فرما اخلاق حسنا سے مالا مال فرما عبادت کی زندگی سے ہمیں مزین فرما اللہ جو مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما جو نہیں مانگا آپ نے فضل سے عطا فرما وصلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتی گیا